میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچاننا بہت ضروری ہے خواہ دنیا کی کسی اور چیز کی معرفت حاصل ہو یا نہ ہو اور اللہ تعالی کی عبادت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی معرفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ اس کائنات کا اہم ترین مسئلہ ہے کیونکہ باقی تمام احکام اور مسائل اسی معرفت پر مرتب ہوتے ہیں یہ معرفت در حقیقت اللہ تعالی کے خوف کی اساس ہے رسول اللہ وسلم فرمایا کرتے تھے انی عالم کم بلّہ و کم لہو کہ تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے اور تم سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی میں ہوں ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس قدر اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ کا خوف زیادہ ہوگا ہم نے کس ذات کی عبادت کرنی ہے اس ذات کی صفات کیا ہے ان صفات کا حق کیا ہے جب تک یہ پہچان نہیں ہوگی عبادت اور تقوا کی راہیں ہموار نہیں ہو سکتی تو اللہ کی معرفت اللہ کی خشیت کی صحیح اثاث ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یکش اللہ العلماء کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرنے والے علماء ہیں یہ علماء کون ہیں یہ علماء ربانیین اللہ کو پہچاننے والے علماء سو نہیں بلکہ وہ علماء جن کو اللہ کی توحید کا ادراک ہے اللہ کی صفات کی پہچان ہے کیونکہ یہ معرفت یہ ادراک اور یہ پہچان در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی اساس ہے یہ مسئلہ جس قدر اہم ہے اسی قدر ہماری بے توجہی کا شکار ہے ہم میں سے کون کون وہ افراد ہیں جو اللہ کی صفات کو جانتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ سری اسمن من احفاح دخل الجنہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جس شخص کو ان ننانوے ناموں کا علم ہوگا ان کی معرفت اور پہچان ہوگی اسی کے مطابق اس کا عمل ہوگا اس کا عقیدہ ہوگا وہ انسان بغیر کسی تمہید کے جنتی ہے ہم میں سے کون کون ان ناموں کو جانتا ہے کس کس کو ان ناموں کی معرفت حاصل ہے کہلانے کو ہم مواحد ہیں ہمیں اپنی توحید پر فخر ہے لیکن توحید کے رموز سے نابلد ہے توحید کی حقیقت کو کیسے پہچان سکو گے جب تک اللہ کی صفات کی معرفت نہیں ہوگی اور یہ معرفت اللہ کی عبادت خشیت تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کے خوف کی بنیاد ہے اللہ کی صفات کا علم ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا جیسے ایک بادشاہ کا واقعہ مذکور ہے جو بڑے دقمت اور غرور اور تکبر کے عالم میں اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا وہ اپنے منصب کو بڑا شرف کا باعث قرار دیتا تھا لوگوں کی تحقیر کا شکار تھا ایک دفعہ تخت پر بیٹھا ہے اور کسی تاریخ کی آواز اس کے کانوں پر پہنچی جو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا بل امر و یوم کہ قیامت کے دن کو پورا اختیار پوری حاکمیت پوری بادشاہت ایک اللہ کی ہوگی اسے اس صفت کا ادراک ہوا کاپ اٹھا تخت سے نیچے اترا اور اپنے رخسار ہاتھ سے مر رہا ہے اور بار بار زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آج بھی تو تیری ہی بادشاہت ہے آج بھی تیری ہی حاکمیت ہے آج بھی تیرا ہی اختیار ہے تیرا ہی حکم ہے قیامت کے دن بھی اللہ کا حکم ہوگا اللہ کا اختیار ہوگا فلان صنوی نے علیہم فلن صلی المرسلین تمہاری کیا حیثیت ہے ہم نے تو قیامت کے دن ایک ایک نبی کو اپنی عدالت میں کھڑا کرنا ہے اور اس سے حساب لینا ہے یہ اللہ کی صفات ہے یہ اللہ کی قدرت ہے مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک اگر یہ تصور ہمارے سامنے ہو اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یوم یقوب رب العالمین کہ قیامت کے دن ہم سب نے کھڑا ہونا ہے رب العالمین کے لیے کہ وہ آئے اور ہمارا حساب لے تو کیا اس کے بعد کسی گناہ کا کوئی امکان باقی رہے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کیا ہم اس بات کے متحمل ہیں کہ گناہوں کے بوجھ لے کر اللہ کے سامنے جائیں اور بے شمار گناہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اللہ کے مناقشے اور اللہ کے حساب کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا تو اللہ کی صفات کا ادراک یہ توحید کی کنجی ہے اور توحید کے بغیر ہم کچھ نہیں جس قدر اللہ کی معرفت بڑھے گی اس قدر اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا لہٰذا میرے بھائیوں توحید کی اقسام میں سے اور جو توحید کی راہیں ہیں ان میں اہم ترین قسم جو ہے وہ توحید وسلم و صفات ہے اللہ کے ناموں کا علم اللہ کی صفات کا علم ان صفات سے کیا مراد ہے ان صفات کا کیا معنی ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں یہ نام ہم میں سے کس کس کو یاد ہے ان ناموں کے معنی کون ہم میں سے جانتا ہے ہماری عمر ستر اسی سال کی ہو چکی لیکن ہم موحد ہونے کے باوجود اگر اللہ کی صفات کو نہیں جانتے تو کیا یہ توحید مکمل ہو سکتی ہے ہر کس توحید کا کمال جو ہے وہ تو اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کی معرفت پر موقوف ہے پھر اس پر ہماری نجات کا انحصار ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے من احفاہ داخل الجنہ جو ان ناموں کو پڑھے گا ان ناموں کو یاد کرے گا ان ناموں کے معنی سمجھ لے گا اور ناموں کے معنی سمجھنے کے بعد ان پر عمل جو ہے وہ اختیار کر لے گا اس کا عقیدہ ان ناموں کے مطابق ہوگا تو وہ انسان جنتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء کو بیان کیا جائے یہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کی بنیادیں ہیں دنیا بھی اسی سے بہتر ہوتی ہے اور قیامت بھی اسی سے بہتر ہوگی اللہ کی توحید سے اور اللہ کی توحید کی مفتاح جو ہے وہ اللہ کے پیارے نام ہے وجہ اللہ رسما الحسن اللہ کے پیارے پیارے نام ہے خوبصورت نام ہے پن روح انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو انہی ناموں کے ساتھ دعائیں کرو انہی ناموں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو یہ تو فرض ہے یہ ہمارے لیے ایک واجب کی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ کو پکارے اللہ کے انہی ناموں کے ساتھ جو اللہ نے بیان فرما دی دنیا اور آخرت کی اصلاح کی یہ بنیادیں ہیں دیکھیں رسول علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جو اس میں اعظم ہے جو سب سے بڑا نام ہے اس نام کے واسطے سے جس نے جو دعا کر لی وہ قبول ہو کر رہے گی اور ہم میں سے کون ہے جو دعاؤں سے مستغنی ہو کون ہے جو کہے کہ مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں اور دعا کی قبولیت کی نسا کیا ہے کہ اللہ کے اس میں آزم کے واسطے سے جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا اس میں آزم کون سا ہے ہمیں معلوم نہیں ہمیں نہیں بتایا گیا پھر اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے تمام اسمائے حسنہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور جب بھی دعا کرنے بیٹھو ان تمام اسماء حسنہ کے واسطے سے دعا کرو تاکہ اس میں اس میں آدم بھی آ جائے اور دعا کی قبولیت یقینی بن جائے ویسے ایک روایت ہے امام نسائی اس کو لائے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اس میں آدم اب آئی عجاب کہ جس آزم کے واسطے سے جب بھی دعا کی جائے گی اللہ قبول فرما لے گا وہ اس میں اعظم فی سور انسلاز وہ قرآن پاک کی تین صورتوں میں ہے و عال عمران بتاحا ایک سورہ بکر دوسرا سورہ عال عمران اور تیسرا سورہ تاہا ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا وہ اس میں اعظم موجود ہے اس حدیث کے گرامی ابو حفظ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو پڑھا تو ان تینوں صورتوں میں مجھے دو نام میرے سامنے آئے جو قرآن پاک کی ان تین صورتوں ہی میں اور وہ اللہ کے یہ نام ہے الحی القیوم یہ نام سورہ بقرہ میں ہے آیت الکرسی اللہ اللہ الحی القیوم اور شاید انہی دو ناموں کی برکت سے آیت الکرسی کی یہ عظمت ہے اللہ نے سمایا کہ جو شخص رات کو شاید پڑھ کر سو جائے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو حافظ کے نقب سے معروف ہے حفاظت کرنے والا وہ فرشتہ صبح ہونے تک اس بندے کی حفاظت پر معمول ہوتا ہے اور رسول اللہ اعظم نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کی برکت سے آیت الکرسی کی برکت سے صبح ہونے تک اس بندے پر شیطان کے اثرات نہیں ہوں گے شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا اور ایک حافظ فرشتہ صبح ہونے تک اس کی چوکیداری کرتا رہے گا بلکہ رسول اللہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آیت الکرسی نہ رہو نسان ان اس کی ایک زبان ہے اور دو ہوٹ ہے تو قدم مرے عرش جو آیت الکرسی عرش معلّہ کا پایا پکڑ کر اللہ تعالی کی تقدیر اور اس کی حمد و خلاف بیان کرتی رہتی شاید یہ عظمت کسی اسم آزم کی برکت سے ہو تو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ دو سفتیں سورہ میں ہے دوسرا سورہ عمران کے شروع میں بسم الله الرحمن الرحيم الرحیم ارسلام اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ هو الحي القيوم اور تیسرا سورہ میں فرمایا کہ وہاں دل وجوہ بلح القیوم تو ان تین صورتوں میں رسود اللہ نے فرمایا کہ اس لحاظ میں موجود ہے حفظ وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ان تین صورتوں کے اندر موجود ہے اب یقین سے نہیں کہا جا سکتا لیکن الحی القیوم کے بارے میں بہت سے سلق صالحین نے لکھا ہے تو میں اصل میں اللہ کی اسما اور اللہ کی صفات کی فرقتیں بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کے فائدے کیا ہے آخر کے فائدے کیا ہے دعا کی قبولیت کی نستا ہے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے شرعی مفاہیم آپ کو بتا دیے جائیں بعض بندے شکوا کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ان تمام شرائط کے تحت دعا کرتے ہیں جو شریعت نے بیان کر دی مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ایسے بندے قبولیت دعا کے شرعی مفہوم سے ناچنا ہے شرم قبولیت دعا کے تین مفہوم ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے جو چیز اللہ سے مانگی اللہ نے عطا فرما دی یہ قبولیت دعا کا پہلا مفہوم ہے جو چیز آپ نے طلب کی اللہ نے عطا فرما دی ایسے بندے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی یقیناً خوشی کی بات ہے لیکن دعا کی قبولیت کے جو باقی دو مفہوم ہیں وہ اس سے اہم ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ وہ عطا نہیں فرماتا لیکن آپ کے مستقبل میں وہ ایسی پریشانی لائق ہونے والی ہے جو آپ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تو اللہ تمہارے بسانا آپ کی یہ دعا اس پریشانی کے اضافے کے لیے قبول فرمانے کا اب آپ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی نوکری مانگ رہے لیکن ممکن ہے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ آپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے گا اب بیٹے کی زندگی پر ایسی سینکڑوں نوکریاں قربان کی جا سکتی اب اللہ رب العزت آپ کی مطلوبہ دعا تو آپ کو آسان نہیں فرماتا لیکن آپ کی وہ مشکل ٹال دیتا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے اور اللہ کے علم میں ہے اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پریشانی موجود ہے مگر فلاں دعا کی برکت ہے کہ ٹل جائے گی اس کا برقرار رہنا بھی تقدیر میں ہے اور اس کا ٹل جانا بھی تقدیر میں ہے یہ قبولیت دعا کا دوسرا مفہوم ہے تیسرا مفہوم اس سے بھی اہم ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کر لے لیکن دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تکلیفیں ٹالنے کے لیے آپ کی اس دعا کو وسیلہ بنا لے قیامت کی آپ کی تکلیفیں ٹالنے کے لیے قیامت کے دکھ درد ٹالنے کے لیے اور اس دن کی تکلیفیں ناقابل برداشت تو ایسا بندہ شکوا نہ کرے کہ نئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اگر وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی خوشی کی بات ہے حاصل نہیں ہوتی تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی تکلیف ڈال دی ہوگی جسے ہم نہیں جانتے اللہ جانتا جانتے لیکن ممکن ہے ہماری یہ دعا تقریبا آخرت بن جائے ہمیں قیامت کے درجات اولیا مل جائیں ہماری قیامت کی تکلیفیں ٹل جائیں اور یہ فائدہ سب سے بڑا فائدہ ہے کیونکہ دنیا کو دل بالآخر ٹل جائے گی گزر جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن قیامت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی اس دن اللہ تعالی موت کو بھی موت دے دے گا اور جو شخص تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے وہ موت طلب کریں گے موت بھی آئے گی اگر یہ دعا دراجات آخرت کے لیے قبول کر لی جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تو یہ قبولیت دعا کی تین کڑی مفہوم ہے صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے حسنا کی یہ برکت ہے کہ اس کے تبسل اور تبسل سے آپ دعائیں کریں گے تو اللہ قبول فرمائے گا دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا حق کہاں استعمال فرما رہے ہیں صحیح بخاری میں حدیث شفاعت مذکور ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل موقف مارے مارے پھر رہے اپنی بخشش کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ حساب و کتاب شروع ہو یہ موقف کا جو مسئلہ ہے موقف کی گھڑی یہ بڑی سخت ہے ناقابل برداشت وہ دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے پاک میں موجود نبی اسلام گر گڑا کر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ دبے کا المقام یوم القیامہ اے اللہ میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن مچھل کے میدان میں میرے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہو ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ جس شخص کو میدان معاشر میں اپنے دو قدموں پر کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے بڑا خوش قسمت ہوگا تو وہاں تنگی مکان کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر پناہ مانگ رہے ہیں قیامت کی تنگی یہ مکان سے یہ موقف کی گھڑی کوئی معمولی گھڑی نہیں ہے ببا کہ یوم یقوم الناس رب العالمین اس دن لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا رب العالمین کے لیے یہ کھڑا ہونے کا کیا معنی کہ لوگ معاشرے کے میدان میں کھڑے ہیں حساب و کتاب کی گھڑی سامنے ہے اللہ رب العزت نہیں آ رہا کھڑے ہیں اللہ کے انتظار میں اب آپ اس میں باتیں کریں گے کہ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے کس قدر گناہوں کے بوجھ ہوں گے اس قدر پسینے چھوٹ رہے ہوں گے اپنے پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوں گے غرق ہوں گے اللہ پاک حساب و کتاب کے لیے نہیں آ رہا ہم انبیاء کے پاس جاتے ہیں اس کے لیے کہ شفاعت کرے کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع فرما دے انبیاء کی ہمت نہیں بن رہی آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے واسطے دیں گے آدم علیہ السلام سے کہیں گے انت اول الخلق آپ اللہ کی پہلی مخلوق ہے پہلے انسان ہے نو علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نے تو ایک ہزار سال پچاس سال کم ایک ہزار سال مسلسل اس قوم کے بیچ میں رہ کے اللہ کی توحید جان کی ہے آپ کی کا تو شمار ہی نہیں ایک ہزار سال تک کوئی شخص اللہ کی توحید کا داری ہو اللہ کی توحید کا مبلغ ہو اس سے بہتر کوئی انسان ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نے وہ اللہ کا گھر بنایا جو بیت موجود ہے ایک خلقت اس گھر کا تواف کرتی ہے حج کرتی ہے اللہ کے لیے آپ آگ میں گئے کیا کیا تکلیفیں آپ نے جھیلی آپ تو خلید اللہ ہے خلید کا نقب آپ کو دیا گیا ہے مقام خلت اس کائنات کا سب سے اونچا مقام ہے خلیل وہ ہوتا ہے خلیل کا ہمارا دوست خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جو دوست کی خواہش سن کر دوست کا حکم سن کر کیوں نہ کہے کہ ایسا کیوں کروں بلکہ وہ کام کر گزرتا ہے چاہے چاند چلی جائے مال چلا جائے یہ خلیل ہے آپ کو مقام خلت پر فائز تھے اللہ کے دوست تھے آپ بات کر دیجئے لیکن ہر نبی کا ایک ہی جواب ہوگا ان بن کہ نہیں نہیں ہمارا پرور تو غصے میں ہے اسے ایسا غصہ آیا ہوا ہے کہ کبھی ایسا غصہ نہیں آیا اور کبھی آج کے بعد نہیں آئے گا رفت لہٰذا یہ مقام ہمارا نہیں ہے ہم پروردگار کے پاس نہیں جا سکتے ہم نے ہمت ہی نہیں جرت ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے جا کر بات کر سکے آپ غور نہیں کر رہے یہ کتنی پیچیدہ گھڑی یوم یقوم الناس رب العالمین لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہیں کہ اللہ آئے اور ہمارا حساب کی سزائیں بھگت رہے پسینے چھوٹ رہے سورج ایک میل کے فاصلے پر کھڑے ہونے کی جگہ ہزار سال کے برابر تار محمد الرسول اللہ الاسن کے پاس جائیں رسول کے پر لائق ہے اللہ نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جا کر سیدھے بات نہیں کریں گے جرت ہی نہیں ہوگی یہ دنیا کے بہروبی ہے نا شوق دباد جو سادہ لو لوگوں کو کہتے ہیں کہ نظرانہ پیش کر دو حضرت جی بخشوا لیں گے ارے کون حضرت جی ہے کون بھائی کا نام ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی جرت نہیں فرما رہے اللہ تعالیٰ سے سیدھی جا کے بات کرنے کی ہاں سجدے میں گر جائیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ نے شاہ فرمایا میں گر کے اللہ کے وہ نام ذکر کروں گا وہ صفات ذکر کروں گا اللہ کی وہ حمد و سنا بیان کروں گا جو آج تک اس کائنات میں کسی کو بتائی نہیں گئی اسی وقت اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے وہ نام اپنی وہ صفات مجھے انکار فرمائے گا موقع کی نزاکت آپ دیکھیں اور دعا اور سوال کی بنیاد آپ دیکھیں کہ وہاں بھی اس محیط مقام پہ اس نازک مقام پہ قبولیت دعا کی جو اساس ہے وہ اللہ کے پیارے نام اور اللہ کی صفات ہے کون کون ان صفات کو جانتا ہے رسول اللہ سے فرماتے ہیں وہ طویل سجدہ ہوگا اللہ کی وہ ہم دو سنا بیان کروں گا تو اس تمام مخلوقات میں سے کسی کو سکھائی ہی نہیں گئی کہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہم اس سے غافل ہیں اسی لیے پریشانیوں کا شکار ہے نبی اسلام دعا فرمائیں گے اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے اللہ کے اسلام صفات کا ذکر کریں گے بالآخر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ یا محمد بشفا تشفا شفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجیے کہیے آپ کی بات سنی جائے گی شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اب شفاعت کبرا شروع ہوتی ہے سب سے بڑی شفاعت شفاعت کبرا امت کی بخشش کے لیے اللہ باب نے شاید فرمایا اللہ من الغمام اللہ کی بغاوت نہیں کرنے والوں قرآن حدیث پر عمل نہ کرنے والوں کس چیز کے منتظر ہو اس چیز کے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے تمہارے پاس بادلوں کے سائے میں آئے یہ اللہ کا آنا یہ قیامت کا ذکر اب اللہ آ رہا ہے فرشتے آ رہے کتار اندر کتار کس لیے ہمارا حساب و کتاب لینے کے لیے ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے ایک ایک گھڑی کو پرکھنے کے لیے چیک کرنے کے لیے یہ شب و روز کہاں گزارے گئے ہم سے معلوم کرنے کے لیے کہ یہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا گیا ہم سے معلوم کرنے کے لیے یہ جوانے کی گھڑیاں کہاں فرق کی ہم سب منتظر ہیں اس گھڑی کے عمل نہیں کرتے اب دعا قبول ہو چکی ہے قبولیت دعا کی احساس کیا ہے اللہ کے پیارے نام رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ اسبا بیان کریں گے وہ صفات بیان کریں گے جن کا علم آج تک کسی کو نہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ راہ راست الب محمد پر ان ناموں کا ارقا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ رب العزت ایسے بندوں کی حوصلہ افزائی فرمائے گا جو بندے اللہ کی توحید کے تقارے پورے کرنے والے آج کے دن کی حاکمیت جو ہے وہ توحید کے لیے عقیدہ توحید کے لیے اس لیے میرے بھائی اس کائنات کا اولی مسئلہ اس کائنات کا پہلا مسئلہ اور ہاں ہاں آخری مسئلہ بھی اللہ کی توحید اللہ کی توحید کو سنوار لو صحیح معنی میں سمجھ لو پہچان لو قبول کر لو جو اللہ کا فائد حق ہے تو اللہ تمہارا فارانہ بھی تمہارے تمام حقوق کو دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کسی شخص کو پریشانی لاحق ہو کوئی تشویش لاحق ہو کسی قسم کا کوئی المیہ ہو اللہ کے سامنے یوں دعا کر لے اللہ انی آبدو کا وبن آبدی کا وبن آبادی کا دیکھا یعنی کا ماد دیکھا ماں حکم کا عدل الفی قداؤ کا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں تیری ایک لوڈی کا بیٹا ہوں میں بھی بندہ ہوں میرا باپ بھی بندہ تھا اور میری ماں بھی تیری لونڈی تھی تیری بندی تھی ناس یہ نا سیدھی جانتا یہ پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے آدر یا کباؤ اے اللہ تیرے بارہ میں میرے بارہ میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ عدل پر قائم ہے انصاف پر قائم ہے اس میں زیادتی اور ظلم کا کوئی پہلو نہیں تیرا ہر فیصلہ مبنی پر عدل ہے مبنی پر انصاف ہے اگر قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ فرما دے گا وہ بھی تیرا عدل ہے جنت کا فیصلہ فرمائے گا وہ بھی تیرا عدل ہے لیکن کیوں نہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم تو بڑے گناہ کار ہیں ہمارے ساتھ اپنے اصب کا معاملہ فرما لے عدل کا معاملہ نہ فرما لے عدل پر آ گیا انصاف پر آ گیا تو ایک ایک نیکی ایک ایک بدی چلی جائے گی پھر کہاں کامیاب ہوں گے یا اللہ اصب کا معاملہ فرما دے درگزر کا اللہ کا افو تو حب العب فاف اللہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہم گاروں کو بھی معاف فرما دیں حکم میرے بارہ میں تیرا ہی حکم چلتا ہے اب مانگے کس طرح سالو کا بالکل نسم ہوا لٹ یا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے واسطے سے اب ناموں کے واسطے سوال تو کر رہے ہو لیکن ناموں کی پہچان کوئی ناموں کا تعارف جو قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں شروع میں ننانوے نام مذکور ہیں کبھی جھانک کے دیکھا ہو اب دعا تو کر رہے ہو کہ یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں تم نہیں سبھی نف سکا جو پیارے نام تو نے اپنی ذات کے رکھے ہوئے اور انسل تو اسی کتاب کا یا جو وہ نام جو تیرے قرآن میں مذکور ہے تیرے جگمبر کے فرمان میں مذکور ہے او احدم من خلق یا وہ نام جو تو نے اپنی کسی مخلوق کو خاص طور پہ سکھا دیے اب بھی تو علم الغیب عندك یا وہ نام جو تیرے خزانہ غیب میں ہے جو تم نے آج تک کسی کو دکھائے نہیں یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں ہم کتنے ظالم ہیں ہمارے پاس دعا کا صحیح طریقہ موجود ہے ہم اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ نہیں دیتے اللہ کی صفات کا واسطہ نہیں دیتے جو قبولیت دعا کا شارٹ کٹ ہے ہاں فلاں ہستی کا واسطہ فلاں پیغمبر کا واسطہ فلاں پیر کا واسطہ کتنا بڑا ظلم ہے لیکن لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج تمہاری منمانی اس لیے چل رہی ہے کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے لیکن یہ ڈھیل کا ضابطہ دنیا کے لیے ہے قیامت کے دن کوئی ڈھیل نہیں ہوگی قیامت کا مقام یہ ہے کہ ان اللہ حساب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے یا اللہ مجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے رکھے جو نام تیری مقدس کتاب میں ہے جو نام تو نے اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیے یا ایسے نام بھی جو تو نے کسی کو سکھائے نہیں بلکہ تیرے خزانہ غیر میں ہے جن کو تو ہی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا دعا کیا ہے القرآن ربی قلبی بھی نور صدری ہم بھی فلاب بھی کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے قرآن پاک دل کی بہار بنا دے اس کا معنی یہ ہے کہ میری تمام پریشانیوں کا علاج میری تمام بیماریوں کا علاج تمام دکھوں کا مداوع جو ہے تیری مقدس کلام ہو اور مقدس کلام کی یہ تاثیر یہ شفا دھیان مجھے یہ توفیق دے کہ اپنی ہر پریشانی کا علاج تیرے قرآن سے لوں شفا الما صدور یہ قرآن دل کے امراض کی شفا ہے یہ شرک یہ فضت یہ ظلمتیں تاریخیاں تاریخ ان تمام چیزوں کے پیدا ہونے کے اسباب قرآن حدیث سے دوری ہے اور ان تمام چیزوں کا علاج جو ہے وہ قرآن حدیث قرآن حدیث میں بتائیں گے استقامت کا راستہ کیا ہے آخریت کا راستہ کیا ہے نجات اور سلامتی کا راستہ کیا ہے رسول اللہ وسلم نے فرمایا کوئی دکھ ہو کوئی مرض ہو کوئی ہم ہو کوئی حزن ہو اس دعا کو ذکر کر دو یہ دعا پڑھ لو اللہ رب العزت اس غم کو ختم کر کے تمہیں خوش کر دے گا مشکلات ٹال دے گا آسانیت پیدا فرما دے گا یہ اللہ کے پیارے نام دنیا کے دکھوں کا مطالعہ بھی ہے اور قیامت کی آفیت کی احساس بھی ہے آج تم پریشان اس لیے ہو کہ اللہ کی توحید کی قدر نہیں وما قدر اللہ کا قدر نہیں لیکن قیامت کی پریشانی اس سے زیادہ ہے لہٰذا اور رجوع کرو اپنے اعمال کی طرف اپنے عقیدے کی طرف اللہ کی توحید کی مفتاح جو ہے وہ اللہ کے یہ نام یہ نام کیوں نہیں پڑھتے ان ناموں کو کیوں نہیں یاد کرتے ان ناموں کو کیوں نہیں سمجھتے ان ناموں کے لیے کچھ قواعد ہیں میرے بھائیوں کے یعنی ان ناموں کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے ان ناموں کی معرفت کے قواعد کیا ہیں ان ناموں کی معرفت کا طریق کیا ہے ان ناموں پر ایمان لانے کی بنیاد کیا ہے یہ کچھ بڑے اٹل اور ٹھوس قواعد ہیں اس کے لیے جو وقت باقی رہ گئے اس میں مکمل نہیں ہو سکیں گے اس لیے کسی اور نشست کے لیے چھوڑتا ہوں لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا اپنے آپ سے اور آپ سے کہ ہماری آفیت کا تقاضا جو ہے وہ اس بات پر قائم ہے کہ اللہ کے ناموں کے ہم کو مارے پتہ انہیں یاد کرنے کو مشکل کام تو نہیں کاروبار کی بڑی بڑی پیچیدگیاں ہم جانتے ہیں ایک انجینئر ہے تو اپنے شعبے کی ہر بات کو جانتا ہے ایک ڈاکٹر ہے تو ہر باریکی کو جانتا ہے لیکن یہ توحید دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا مداوع اگر اللہ کے ناموں ہی کا علم نہ ہو تو ہم کس طرح موحد ہونے کے داری ہیں اور کس طرح موحد ہونے کے مدعی ہیں اللہ غریق رحمت کرے ہمارے شیخ ہمارے مربی شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ان کی ایک کتاب ہے اصرائے حسن پر اللہ کے یہ ننانوے نام انہوں انہوں نے نے اس کی بڑی اچھی توضیع اور تفصیل فرمائی ہے ان کے معنی بیان کیے ہیں اصل وہ کتاب سندھی لغت میں ہے ہمارے دوست نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اب وہ مطبوع جو ہوئی تھی وہ کچھ بچی ہے یا نہیں لیکن تاہم ہم یہ کوشش کریں گے یہ کتاب آپ تک پہنچائیں کیونکہ اللہ رب العزت کی توحید کا معاملہ ہے میرے بھائی جو دین اسلام کا اول و آخر ہے اور دین اسلام کی اثاث و بنیاد تو ان ناموں کے پر ایمان لانے کے جو قواعد ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں بیان کروں گا جب بھی یہاں موقع ملا اللہ مجھے اور آپ کو دین کی توحید کی اسمائے مبارکہ کی سچی اور صحیح معرفت جو ہے وہ عطا فرما دے اور ان سے کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمارا عقیدہ ایسا بنا دے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا علاج جو ہے وہ اللہ کا دین اللہ کا قرآن اور اللہ کے پیارے نام